غلطیوں کو معاف کرنا آڈیو بک میں مکتب اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف خرم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسن اخلاق کی تعلیم ہم کو دی ہے اس میں امانت پاس و عہد وعدہ نبھانا اور راہ خدا میں دینا نمایاں ہے عطا دینا کا مطلب اللہ تعالی نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کو فراخی و فیاضی اور سخاوت کے ساتھ اللہ کی امانت سمجھ کے دوسروں کو دینا اور دوسروں پر خرچ کرنا ہے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دینے اور خرچ کرنے سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے بلکہ اس میں بڑی وسعت ہے اس میں بندو کی کسی بھی طرح سے مدد کرنا سواری پر سوار کرا دینا سامان اٹھا کر رکھ دینا ڈول میں پانی ڈال دینا راستے سے پتھر یا کوئی رکاوٹ دور کر دینا اچھی بات کہنا یہاں تک کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو ضرر تکلیف یا یا نقصان پہنچانے سے روکنا یہ سب بھی دینا خرچ کرنا صدقے کی تعریف میں آتے ہیں سخاوت کا ایک پہلو اور اور ہے ہے وہ معاف کر دینا بظاہر معاف کر دینے کا تعلق مال دینے سے نہیں ہے لیکن یہ دل کی کشادگی فراخی اور سخاوت ہی ہے جو ہمیں اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی دے اسی فیاضی فراخی اور سخاوت کا تقاضا ہے کہ اگر کسی سے کوئی قصور سرزد ہو جائے یا کسی سے کوئی تکلیف پہنچے یا کسی کو آدمی قرض دے تو وسط قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی سہولت اور آسانی کی روش اختیار کرے یہ حدیث جو اس وقت پیش نظر ہے فیاضی فراخی سخاوت اور قصور معاف کر دینے کے مضمون پر مشتمل ہے اسے تبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے مضامین مختلف احادیث کے اندر تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں مختلف روایات میں پائے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں برے لوگ کون ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں برے وہ لوگ ہیں جو خدمت کرے تو صرف اپنی کرے اور جو ان کا خادم اور غلام ہو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرے اور جو کچھ وہ دے سکتے ہیں اس کو روک کر رکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس سے بھی زیادہ برے لوگ کون ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا ہاں ضرور اگر آپ چاہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسلم آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا وہ جو لوگوں کو ناپسند کریں اور لوگ ان کو ناپسند کریں جن کو لوگوں سے کراہت آئے اور لوگوں کو ان سے کراہت آئے جو لوگوں سے دشمنی رکھے اور لوگ بھی ان کو دشمن سمجھے اور ان سے دشمنی رکھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نہ بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے لوگ کون ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا اے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی دوسرے کی خطا سے درگزر نہیں کرتے کوئی معذرت یا عذر قبول نہیں کرتے اور کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے اور اس پر پردہ نہیں ڈالتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ برا آدمی کون ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پسند فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بھلائی کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہو عبرانی یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے لیکن اس کا بنیادی مضمون ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ فیاضی کا سلوک کرے خود غرض نہ ہو صرف اپنے لیے ہی نہ جیے بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو روکنے جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے کے بجائے اللہ کی راہ میں دے مال بھی دے حسن سلوک بھی سے پیش آئے اور قصور بھی معاف کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دلچسپ پیرائے میں اپنی بات کا آغاز کیا اور سوالیہ انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علی اجمعین سے پوچھا کہ برے لوگ کون ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرماتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات فرمائی اللہ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ اترتا ہے تو اکیلے لیکن اترنا مہمان ہونا بھی بھی ہوتا ہے ہے اور میزبانی کے میں آتا عربی کا ایک محاورہ ہے اللہ تنزل بنا کیا آپ ہمارے مہمان نہیں ہوں گے یا ہمارے پاس نہیں ٹھہریں گے یا ہمارے پاس نہیں اتریں گے لہٰذا کسی کے پاس اترنا اس کا مہمان بننا ہے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مال اس کا کھانا پینا اس کی اپنی توجہ سب کچھ اپنی ہی خدمت کے لیے مختص ہوتے ہیں اور خود ہی اپنا مہمان بنا رہتا ہے اس کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میں کیا کروں کیا کماؤں خود کیا کھاؤں اور بچوں کو کیا کھلاؤں اس کے پیش نظر صرف اس کی اپنی ہی ذات ہوتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے اپنے خادم یا ملازم سے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں اس سے اس کے رویے کا ذکر فرمایا یہاں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے جو غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب غلامی کا رواج نہ رہے تو یہ لفظ خادم کے لیے بھی استعمال ہوگا اور خادمین میں وہ بھی آئیں گے جو نوکر ہو وہ بھی جو دفتر میں ملازمت کرتے ہو اور وہ بھی جو کارخانوں میں کام کرتے ہو اور وہ بھی جو زیر دست ہو یا جلد کے معنی ہے کہ ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے ہیں مارتے بھی ہیں برا بھلا بھی کہتے ہیں اور کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر سزا بھی دیتے ہیں جو زیر دست ہو ان کے ساتھ ان کا کا سختی درشتی اور مارنے پیٹنے ہوتا ہے ان کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں اور ان کو گالی دیتے ڈانٹ ڈپٹ کرتے اور پھٹکار دیتے ہیں یہ ان کا وہ سلوک ہے جو وہ اپنے خادموں کے ساتھ یا جو زیر دست ہو ان کے ساتھ روا رکھتے ہیں وَيَمْنَعُ اور اپنے عطا یا اپنے دینے کو روک کر رکھتا ہے اور جو اللہ تعالی نے مال دیا ہے اس میں سخاوت اور فیاضی کے ساتھ دوسروں کا حصہ ادا نہیں کرتا ہے اگر غور کیا جائے تو یہ حدیث ایک خاص ترتیب سے چلتی ہے خود غرضی دوسروں کے ساتھ برا سلوک ان کو حقیر سمجھنا اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو روک کے رکھنا یہ بنیادی خامیاں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن جب یہ بڑھ جائے تو برائیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور آدمی اور برا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی برے آدمی کے متعلق نہ بتاؤں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک انداز تھا یہ ایک انداز تعلیم و تربیت ہے کہ سوال کرنا جواب دینا لوگوں کو متوجہ کرنا مختصر بات کرنا بات کو دل میں اتار دینا اور ایسے انداز میں کہہ دینا کہ آدمی اس کو سمجھ بھی جائے متاثر بھی ہو اور اس پر عمل کے لیے بھی آمادہ ہو جائے اس سوال کے جواب میں صاحب اجمعین نے کہا کہ ضرور بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں سے کراہت رکھتا ہو ان کو برا سمجھتا ہو وہ لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہوں جب آدمی لوگوں کا احترام نہ کرے ان کی عزت نہ کرے ان کی خدمت نہ کرے ان سے محبت نہ کرے تو لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے ہیں جب لوگوں سے دشمنی رکھی جائے تو لوگ بھی دشمنی رکھتے ہیں خواہ یہ دشمنی آدمی اپنے قریبی لوگوں سے رکھے یا اپنے گھر والوں سے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے رکھے یا اپنے محلے والوں سے یہ رویہ خود غرضی کا نتیجہ ہوتا ہے ایسا ہی شخص دوسروں کی مدد سے اپنے آپ کو روک کر رکھے گا جو لوگ بھی اس کے کے زیر دست آ جائیں ان ساتھ وہ برا سلوک کرے گا ظاہر ہے کہ جب وہ لوگوں کو ناپسند کرتا ہے تو لوگ بھی محبت نہیں کریں گے بلکہ اس سے دشمنی رکھیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر برے لوگ وہ ہوں گے جو کسی سے اگر کوئی خطا ہو جائے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جو ناگوار گزرے اور وہ شخص معافی طلب کرے اور عذر پیش کرے مگر اسے معاف نہ کیا جائے غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا دونوں صفات کا آپس میں گہرا تعلق ہے اکثر میں ان کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے کسی کا مال کم ہوتا ہو مگر ہمیں تو یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے مال دے دیا تو ہمارے پاس کیا رہے گا اور کیا بچے گا مگر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور اللہ نے اس کا مال کم کر دیا ہو اسی طرح ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو معاف کیا ہو اور اس کی عزت میں کمی آئی ہو بلکہ اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے در حقیقت معاف کرنے میں ناک اور انا کا سوال آڑے آ جاتا ہے اور عزت پر حرف آنے لگتا ہے آدمی یوں سوچنے لگتا ہے کہ میرے خلاف تو یہ یہ کچھ کہا گیا ہے اب اگر میں نے بدلہ نہیں لیا تو میری ناک کٹ جائے گی میری آن پر حرف آ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی کی ہے اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دینے یا صدقہ کرنے سے مال میں کسی قسم کی کمی آتی ہے یا کسی کو معاف کر دینے سے کسی کی عزت میں فرق آتا ہے بلکہ اللہ اس کی عزت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور مال میں بھی گویا یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ مال دو مال میں اضافہ ہوگا اور معاف کرو تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا آدمی اگر توازہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پست رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے جو معاف کرتا ہے اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ تینوں باتیں یعنی معاف کر دینا راہ خدا میں مال دینا اور اختیار کرنا مسلم کی ایک حدیث میں ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہے لہذا یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں مال دینا اور بندوں کو معاف کرنا یہ دونوں اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی صفات ہیں معافی کی بنیاد جہاں دل کی فراخی اور دل کی وسعت ہے وہاں اللہ کی مغفرت کی توقع بھی ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر اس پہلو کو کھول کر بیان کیا گیا وہاں اگر ایک طرف اللہ کی رضا کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور اس کی کی مغفرت طلب کرنے والوں کا ذکر آیا ہے اور ان ایک نمایاں بیان کی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کے قصور معاف کر دینے والے ہیں تو دوسری طرف اگلی ہی آیت میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کر دے ایک طرف تو انسان کی یہ روش ہے کہ دل میں ہزار گناہ کرتا ہے صبح سے شام تک کتنی ناشکریہ اور ناقدریاں کرتا ہے مگر اس کے بعد ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتا ہے اور اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا دوسری طرف اگر کوئی انسان ایسا کام کر گزرے جو ناگوار ہو جو مزاج پر گراں گزرے تو آدمی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اللہ تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے لہذا جو آدمی اللہ کے سامنے گناہ اور اور فقیر ہے اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتا ہے وہ ان بندوں کو کیسے دھتکار سکتا ہے جو اس سے معافی کے درخواست گزار ہوں اس بات کی اہمیت کے پیش نظر بہت سی احادیث اور روایات میں معاف کرنے اور درگزر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ جو تم کو نہ دے اور محروم کرے اس کو دو جو تم سے سے کٹے اس جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دو مختلف احادیث میں ان تین صفات کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے ایک جگہ فرمایا کہ یہ صفات اخلاق میں سب سے زیادہ مکرم ہیں اکرم الاخلاق یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ صفات موجود ہو پھر فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے اور ان صفات سے متصف ہوتا ہے اللہ تعالی آخرت میں اس کی مغفرت بھی کرتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند فرماتا ہے وہاں وہ جو کچھ چاہیں گے انہیں ملے گا اور وہ ہستی ان کی ضیافت کرے گی جو غفور اور رحیم ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی یہ مختصر سی زندگی امن و سکون اور چین و محبت کے ساتھ گزرے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر دے دوسروں کے لیے جیے اور معافی کی روش اختیار کرے قرآن مجید نے اس کے لیے یہی نسخہ پیش کیا ہے کہ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو ارشاد تعالی ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے حامیم سجدہ گویا اگر کوئی برا برا کرے کہے اور اس کے جواب میں آدمی صبر و حوصلے سے کام لیتے ہوئے بھلی روش ہی تو دشمنی دوستی میں بدل جائے گی اور وہ جگری دوست بن جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر میں کہتے ہیں کہ صبر تو یہ ہے کہ کوئی زیادتی کرے برا سلوک کرے تو آدمی اس پر صبر اختیار کرے اور برائی کا جواب بھلائی سے دے دوسری بات یہ کہ اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو آدمی اس کو معاف کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ زندگی کے اندر امن و سکون اور چین دے گا اور دشمنوں کے دل نرم کر دے گا اور ان کو بھی دوست بنا دے گا اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا پیروی کے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام دشمن جنہوں نے برسو دشمنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر سے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے وہ سب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روش کی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا اور غلطی کرنے والوں کو ہمیشہ کے معاف کر دیا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے یہ نبوت کا دسواں گیارہواں سال تھا اور مکہ کے تمام سہارے ختم ہو چکے تھے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو چکی تھی اہل مکہ میں اب کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا اپنی اپنی جگہ لوگ فیصلہ کر چکے تھے یعنی جو مخالفت پر تھے وہ مخالفت پر تلے بیٹھے تھے اور جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے تھے ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائب گئے کہ وہ ایک نئی سرزمین ہے شاید وہاں کوئی دعوت کو قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کوئی ٹھکانہ میسر آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہ کر دعوت کا کام کر سکیں طائب کے تینوں سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی حقارت اور ذلت آمیز سلوک کے ساتھ ٹھکرا دیا برا بھلا بھی کہا اور نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بازاری لونڈے لگا دیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا یہاں تک کہ خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک جوتوں میں جم گیا تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے ایک عیسائی غلام نے آپ کو باغ میں پناہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ابر کا سایہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اللہ تعالی نے دیکھا ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے لیے میرے ساتھ پہاڑوں فرشتے کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کرے گا پھر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو میں طائف کی وادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں اتنی بڑی قوت کس کے پاس ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایٹم بم تو نہیں تھی لیکن فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منتظر تھا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے خون بہایا گالیاں دی دھتکارا اور دعوت کو قبول نہیں کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو دو پہاڑوں کے درمیان اس پوری بستی کو پیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں شاید ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو میری دعوت کو قبول کر لیں یہی وہ معافی کی روش تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت آیا کہ طائف کے لوگ بھی ایمان لے آئے اور پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگو ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان معاملات میں جہاں ہم معافی کا تصور بھی نہیں کر سکے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کی روش اختیار کی صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ نے جب اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ مکہ پر اچانک حملہ آور ہوا جائے تاکہ مکہ جیسی پرامن جگہ پر خون خرابہ نہ ہو اور حرم پر قبضہ کرنے کے لیے خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہانا پڑے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے تیاریاں شروع کر دی حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے انہوں نے مکہ میں اپنے عزیز و اقارب کے تحفظ جان و مال کے پیش نظر ایک پرچے پر یہ لکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لو ایک عورت کو دیا کہ اس کو مکہ پہنچا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس کی خبر بذر وحی دے دی کہ یہ عورت مکہ پیغام لے جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرفتار کرنے کے لیے دو اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا انہوں نے راستے میں اس عورت کو پکڑ لیا پہلے تو اس نے انکار کیا مگر جب انہوں نے اس کو دھمکایا تو اس نے پرچا نکال کے دے دیا اور وہ پرچا لے کر آ گئے اب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقدمہ پیش ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو پھر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ تم نے یہ کیوں کیا انہوں نے کہا کہ میں بڑا کمزور اور بے سہارا آدمی ہوں میرے علاوہ یہاں باقی جتنے لوگ ہیں مکہ میں ان سب کے رشتہ دار ہیں جو بڑے پا اثر ہیں وہ ان کے تحفظ کا سامان کر لیں گے میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح میں کوئی شک نہیں ہے اور میری اس کوشش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن اس طرح میرے کمزور رشتے دار اپنی جان بچا لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچی بات کی ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو رد کر دیا اور فرمایا عمر تمہیں پتا نہیں کہ یہ بدری ہے گزوا بدر میں شریک تھے اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے دل میں اخلاص رکھا ہے ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اس لیے ان کے گناہ قابل عفو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے بخاری اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ اپنی بات پر پشتائے اس سے اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بردباری سے معاملات کی تحقیق فرماتے اپنے اصحاب سے مشفقانہ سلوک فرماتے حسن زن سے کام لیتے اور ان کے مقام و مرتبہ اور کام کی نویت کا پورا پورا خیال رکھتے اور انہیں معاف کر دیتے اس کے ساتھ یہ بھی واضح فرما دیتے کہ یہ معافی کے مستحق ہیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روش تھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے دیتے تھے تھے تھے تھے تنگ کرتے برا بھلا کہتے دشمن اور منافق آتے تھے یہودی آتے تھے جن کی دشمنی اور منافقت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تھا مگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کسی کو جواب نہیں دیا ایک دفعہ ایک یہودی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی ہی پر ساری بھلائی موقوف ہے نرم رویہ اختیار کرو سختی مت کرو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے وہ کہتے ہیں کہ دس سال تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بات پر تک تک نہیں کہا اور یہ نہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا دس سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دفعہ بھی مجھ سے شکایت نہیں کی معافی اور درگزر کے بے شمار پہلو ہیں اس کا کوئی ایک مخصوص پہلو نہیں ہے یہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی گھر کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ملازمین کے ساتھ بھی ہے اور محلہ والوں سے بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو ناگوار ہو یا کوئی کام ایسا کر گزرے جو ناپسند ہو تو اس کو معاف کر دینا ہی فیاضی اور سخاوت ہے جس طرح مال دینا فیاضی اور سخاوت ہے اسی طرح معاف کر دینا بھی فیاضی اور سخاوت ہے اس کا ایک پہلو قرض دینے سے متعلق بھی ہے ہمارے ہاں قرض مانگنے والے بھی ہیں اور ضرورت مند بھی قرض دینے اور لینے کا ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح تجربہ ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر تم چھوڑ سکتے ہو تو قرض کو معاف کر دو ورنہ محلت دو احادیث میں تو اس کی اتنی تاقید ہے اور اس پر اتنی احادیث ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جب وہ مر گیا تو فرشتوں نے پوچھا تم کچھ کچھ عمل کما کے کے لائے ہو اس اس نے کہا کہ کہ میرے پاس تو بھی نہیں ہے سوائے میں قرض دیا کرتا تھا تو اپنے نوکروں اور خادموں سے کہا کرتا تھا کہ جو قرض ادا نہ کر سکتا ہو اس کو محلت دو جتنا وہ آسانی کے ساتھ دے سکتا ہو اتنا لے لیا کرو اور جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اس کو یا تو معاف کر دو یا اس کو جتنی محلت وہ مانگتا ہو دے دو اے اللہ میں یہ صرف اسی امید پر کرتا تھا کہ جس طرح میں اپنے قرض داروں کو چھوٹ دیتا ہوں معاف کرتا ہوں اور محلت دیتا ہوں اسی طرح تو بھی مجھے معاف کر دے گا اس پر اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرض داروں کو معاف کر دے انہیں سہولت دے اور جو لوگ غلطی کر بیٹھے ہوں ان سے صرف نظر کرے مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اس لیے کہ کہ یہ کہنا آدمی ہر صورت میں معاف کر دے یہ انسانی فطرت انسانی معاشرے اور باہمی تعلقات کے خلاف بات ہوتی ارشاد باری تعالی ہے الشورہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے قرآن نے کہا کہ ہاں برائی کا بدلہ لے سکتے ہو لیکن اس کے برابر جتنی تم سے زیادتی ہوئی ہو یہ برابر کے بدلے کی شرط ایسی ہے کہ آدمی جتنا بھی سوچے اندازہ نہیں کر سکتا ہے کہ برابر کا بدلہ آخر کیا ہوگا مال میں تو آدمی تول کے دیکھ سکتا ہے کہ برابر کا بدلہ کتنا ہے سو روپے کے بدلے میں سو روپے لے سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے مارا تو کتنی چوٹ لگی اگر کسی نے گالی دی تو کتنی ذلت ملی اور اس کے جواب میں اگر گالی دی گئی تو دوسرے نے کتنی ذلت اٹھائی اس کا کوئی وزن ہم دنیا کے اندر نہیں کر سکتے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے غلام اور نوکر ہیں یہ خیانت بھی کرتے ہیں اور برا برا اور برا بلا کام بھی اس کے جواب میں میں بھی ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہوں اور کبھی مارتا بھی ہوں میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے اور ان کے اعمال ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس کا حساب وہ دیں گے اور جو کچھ تم نے کیا اس کا حساب تم دو گے اگر یہ دونوں برابر ہوئے تو تم چھوٹ جاؤ گے لیکن اگر جو کچھ تم نے ان کے ساتھ کیا وہ زیادتی ہوئی تو پھر تمہیں اس کا بدلہ قیامت کے روز دینا پڑے گا یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو لگے اور کہنے لگے پھر تو میں تباہ ہو گیا یہ کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بدلے میں کس نے زیادتی کی پھر وہ چلے گئے اس کے بعد واپس آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں ان سب کو آزاد کر دوں کیونکہ میں نہیں جان سکتا کہ بدلے میں کس نے کتنی زیادتی کی میں اللہ کے سامنے اس طرح نہیں جانا چاہتا کہ میں نے زیادتی کی ہو لہذا بدلہ لینے کی اجازت ضرور ہے لیکن یہ اس پابندی کے ساتھ ہے اس لیے قرآن مجید نے یہ کہنے کے بعد کہ وہ جزا سیات لوہا یعنی کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے معاف کرنے کی ترغیب دی ہے ومن عفا واصلح فاجره على الله پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے معاف کرنے کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے پھر عذر قبول کرنے کا حکم ہے اور یہ کہا گیا کہ اگر تمہارا بھائی کوئی عذر پیش کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی یا اس وجہ سے بات منہ سے نکل گئی محقا او مبتلا یعنی وہ سچا ہو یا جھوٹا اس کو قبول کرو اگر کوئی کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لے یا ناجائز ٹیکس لے اس اس حوالے سے احادیث میں کی کڑی سزائیں بتائی گئی ہیں لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی کسی کا عذر قبول نہ کرے کسی سے خفا ہو کے تین دن سے زیادہ تعلقات کو ترک کر دینا جائز نہیں بخاری و مسلم کی متفق حدیث ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے چنانچہ یہ جائز نہیں وہ سلام کرے تو منہ پھر لیا جائے ایک روایت کے مطابق جمعرات کو سب کے اعمال خدا کے حضور پیش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ بخش دیتا ہے لیکن جو آدمی دوسرے آدمی سے ناراض ہو یا دشمنی رکھتا ہو اس کے لیے وہ فرماتا ہے کہ اس کو دو دن کی مہلت دو اگر یہ تو دن میں اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے معاف کر دے اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ قابل معافی نہیں ہے ہمارے ہاں جو یہ روش پائی جاتی ہے کہ بول چال نہیں ہے مہینوں گزر گئے اور ترک تعلق ہے اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے معاف کر دینے کے ضمن میں ایک اور اہم پہلو ہے جو ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرائے اور اتنا مسکرائے کہ سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم با آواز بلند کہہ کہا لگا کر کبھی نہیں ہنستے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت و خوشی کی انتہا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنستے تھے کہ دانت صاف دکھائی دیتے تھے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان اور فدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے ہنسا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ سوال کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو آخر کس چیز نے آپ کو خوش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کے دو آدمی اللہ کے حضور اپنا مقدمہ لیے سے لگائے ہوئے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی نے کہا اے رب اس نے میرے اوپر ظلم کیا اس کا بدلہ مجھے یہاں دلوائے اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تمہارے بھائی سے میں تمہیں کیا بدلہ دلواؤں اس کے پاس تو کوئی بھی نیکی نہیں ہے کہ میں کچھ نیکیاں لے کر تمہیں دے دوں اس نے کہا پھر میرے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دے یہ کہنے کے بعد حضور صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا کہ کہ بڑا عجیب دن ہوگا جہاں آدمی کے لیے یہ بات بھی بڑی غنیمت ہوگی کہ وہ گناہوں کا جو بوجھ اپنی پیٹ پر لاد کر لایا ہے اس میں کچھ کمی ہو جائے جب مدعی یہ کہے گا کہ اگر اس کے پاس دینے کے لیے نیکیا نہیں ہے تو آپ میرے کچھ گنا لے کر اس کے حوالے کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم ذرا نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھو وہ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھے گا کہ ایک بڑی ہی عمدہ جگہ ہے اس کے اندر سونے کے مکانات ہے جو موتیوں سے مرثہ ہے اور وہاں ہر قسم کی نعمتیں ہیں وہ کہے گا کہ یہ کس کا محل ہے شاید یہ کسی نبی کا ہے کسی صدیقہ ہے یا کسی شہید کا ہے یہ اتنا اعلیٰ مقام ہوگا اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اتنا اعلیٰ درجہ تو کسی نبی صدیق یا شہید کو ہی مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے گا اس کو یہ مل سکتا ہے اس نے پوچھا کہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تو چاہے تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے وہ کہے گا کہ میرے پاس کیا رکھا ہے کہ قیمت دے سکوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو اس بندے کو معاف کر دے تو تجھے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے اس اس نے کہا کہ میں پھر کو معاف کرتا ہوں یوں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا آج اس دنیا میں جو آدمی معاف کرے گا معافی کی روش پر چلے گا قیامت کے دن اس کے لیے بخشش بھی ہے اور نہایت بلند درجات بھی مگر اس کے لیے دل کی کشادگی اور وسط قلبی ہونی چاہیے اسی وجہ سے جیب بھی کھلتی ہے اسی سے برتاؤ میں فیاضی آتی ہے اور حقوق کے معاملے میں بھی آدمی کم لینے پر پر راضی ہو جاتا ہے اور زیادہ دینے کرتا ہے اس سے زندگی کے اندر احسان محبت چاشنی مٹھاس اور شیرینی اور اس زندگی کا حسن و جمال پیدا ہوتا ہے لہذا فیاضی اگر ایک طرف راہ خدا میں مال دینا اور صدقہ کرنا ہے اور ہر قسم کی نیکی کرنا ہے تو دوسری طرف لوگوں کی غلطیوں کو کھلے دل سے معاف کرنا اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا بھی ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کھلے دل سے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں جس حدیث کا مطالعہ کیا گیا ہے اس کا اردو ترجمہ درج ذیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں برے لوگ کون ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں برے وہ لوگ ہیں جو خدمت کرے تو صرف اپنی کرے اور جو ان کا خادم اور غلام ہو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرے اور جو کچھ وہ دے سکتے ہیں اس کو روک کر رکھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس سے بھی زیادہ برے لوگ کون ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا ہاں ضرور اگر آپ چاہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو لوگوں کو ناپسند کرے اور لوگ اس کو ناپسند کرے جن کو لوگوں سے کراہت آئے اور لوگوں کو ان سے کراہت آئے جو لوگوں سے دشمنی رکھے اور لوگ بھی ان کو دشمن سمجھے اور ان سے دشمنی رکھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے لوگ کون ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی دوسرے کی خطا سے درگزر نہیں کرتے کوئی معذرت یا عذر قبول نہیں کرتے اور کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے اور اس پر پردہ نہیں ڈالتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ برا آدمی کون ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پسند فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بھلائی کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہو عبرانی